ان کی وراثت تھی اس سے ان کو بے دخل کر دیا اور پھر ظلم اتنا کہ ان کو بے لباس بھی کر دیا اللہ رب العزت اسی طرح ایمان والوں کو غیرت دلاتے ہیں کہ تم نے جو شیطان کے ساتھ دوستی باندھی ہوئی ہے نا تم ذرا اس کو سمجھو کیوں کہ تمہارے ماں باپ جب امجد آدم علیہ السلام امبا حبا جن کو اللہ رب العزت نے جنت کا وارث بنایا اور ان کے صدقے کے تمام جو اولاد آدم ہے اللہ رب العزت نے ان کو بھی وراثت عطا فرمائی اس وراثت میں سے شیطان دشمن نے ان کو نکالا اور نکالتے ہوئے ان کو بے لباس بھی کرا دیا ایسا عمل کروایا کہ ان کے جسم سے لباس اتر گیا اگر کوئی غیرت مند بچہ یہ بات سنے اس کے تن من کو آگ لگ جاتی ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ انداز اختیار کیا جب بھی یہ تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے انسان کا جسم کھولنے لگتا ہے جوش پیدا ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو ہے شیطان کے ساتھ دشمنی کو پیدا کرو ان شیتان لکم ادب یہ تمہارا دشمن ہے تم بھی اس کو دشمن بنا لو یہ دشمنی بنانی پڑے گی سمجھ آئی نا اگر کوئی بغیرت ہوگا تو شیطان کو اپنا دشمن نہیں بنائے گا اور پھر شیطان کے وسافت کو اپنے دل میں جگہ دے گا پہلے دشمن آپ کو مشورے دے رہا ہوں اور آپ اس کے مشوروں کو سن رہے ہوں اور پھر اس پہ عمل کر رہے ہوں تو آپ کو کون عقل مند کہے گا ہے جی کون عقل مند کہے گا اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے اور اس دشمنی کو ہمیں پیدا کرنا چاہیے لہذا شیطان تو چاہتا ہے کہ گھر برباد ہو جائے اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو آباد کریں جو مسئلے مسائل شریعت کے ہوتے ہیں ان کو ان کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں آج ہماری عورتیں شکوے کرتی ہیں جب ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر ایک درجہ بلند کیا ہے بس آپ ایسی بات تو کہیں نا ہے ہاں جی مولانا صاحب آپ چونکہ خود مرد ہیں لہذا آپ نے مردوں کی بات کرنی ہے اور بھائی مولانا صاحب نے کچھ نہیں کرنا اللہ نے جو ہے یہ ایک حکم دیا ہے اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو جو ہے مان جائیں اگر اللہ رب العزت نے عورت کو انسان بنانے کی بجائے حیوان بنا دیا ہوتا تو پھر کیا کر لیتی ہے جی اب یہ برابری کا چکر جو ہے یہ تو چلایا ہوا ہے فرہنگی لوگوں نے اور اس کا اثر ہو گیا ہماری عورتوں کو بر بھی اور اس بات پر وہ بس ناراض ہو گئی اب جو ہے ان کو یہ بات سمجھانی پڑے گی مسئلے کو سمجھے کہ یہ ایک درجہ بلند کیا ہوتا ہے ایک دفتر ہے اس دفتر کے اندر ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے سپروائزر بھی ہوتا ہے ہے جی اور اس کے اندر لیبر والے لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں صفائی کا عملہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے سارے درجے پر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اب ایک آدمی جو ہے جو سب سے بڑے درجے پر کام کر رہا ہے اور دوسرا بندہ ایک درجہ اس سے نیچے کام کر رہا ہے یعنی یوں سمجھے پریزیڈنٹ ہے اور اس کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ لگا ہوا ہے اب کوئی بیوقوفی ہوگا جو یہ کہے کہ جی پریزیڈنٹ تو بہت اعلی درجے پر ہے اور وائس پریزیڈنٹ جو ہے یہ تو بس تھرڈ کلاس ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ وائس پریزیڈنٹ بھی اس مقام پر ہوتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ <coughs> کا اچانک انتقال ہو جائے تو وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ پورے نظام کو چلانے والا بن جاتا ہے عورت ہمیشہ مرد کے ساتھ اس درجے پر ہوتی ہے کہ اگر مرد کا انتقال ہو جائے تو ساری ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے جس انداز سے مرد اپنے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے اب اس بیچاری کو سارا گھر چلانا ہوتا ہے تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی عورت کے اوپر ایک درجہ اللہ نے مردوں کو اوپر کیا اچھا اب اگر اوپر کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اب یہاں چودھری بن کر بیٹھ جائے یا پھر وہ اپنی ذمہ داری کو چلائے کیونکہ جس پوزیشن پر ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے اللہ رب العزت نے اس پوزیشن کے مطابق ان سے امتحان لینا ہے عورت کو اگر ایک درجہ کم کیا ہے تو اس سے یوں سمجھے ایک درجہ کم امتحان ہونا ہے مرد کے اوپر ایک درجہ زیادہ امتحان کا ہو گیا لہذا جس پر زیادہ امتحان وہ زیادہ مشکل میں لہذا اس کو زیادہ جو ہے محنت کرنی پڑے گی اور زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے چلانا پڑے گا اس سے زیادہ پوچھ پوچھ ہوگی کہ بھائی سب چیز کیسے ہوئی ہے جی اپنی بیوی کا بھی حال پوچھنا پڑے گا کہ بیوی تمہیں جو ہے دین کے معاملے میں کوئی دقت تو نہیں آ رہی آج مردوں کا حال یہ ہے کہ عورتوں کو خود ہی بے پردہ ہونے کے لیے حکم دے رہے ہوتے ہیں کیوں ایک درجہ بلند ہے نا تو یا تو یہ گناہوں کی طرف دھکیلیں گے یا پھر نیکی کی طرف ان کو لے کر جائیں گے لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ اور بھی سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو اور عورتوں کو برابر بھی بنایا ہے کیوں دونوں انسان ہیں نا دونوں انسان کی اولاد ہیں دونوں مسلمان ہیں دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں دونوں کے اوپر شریعت نافذ کی گئی ہے چنانچہ دونوں برابر ہیں اور دونوں اللہ رب العزت کی محبت اور معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ دونوں جنت میں جا کر زندگی بسر کرنے والے بن جائیں گے جب یہ دونوں جنت میں جانے والے ہیں دونوں کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا تو بھلا آپ بتائیں کہ یہ دونوں پھر برابر نہ ہوئے ان میں کون سا فرق ہے فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں کے جسموں کو مختلف بنایا ہے عورت کو اللہ تعالی نے نرم نازک جسم عطا فرمایا اس کی آواز میں باریک دی اس کی ہڈیاں سافٹ کر دی اس کی جلد کو ملائم کر دیا اس کے جسم کے آزام مردوں سے اس طرح مختلف کر دیے کہ ان میں بچہ بنانے کی صلاحیت پیدا کر دی مرد چاہے جتنا مرضی زور لگا لے بچہ پیدا نہیں کر سکتا یہ عورت کے اندر اللہ نے صفت رکھ دی لہذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ماں بچے کو سینے سے لگاتی ہے دودھ پلاتی ہے اپنی گود میں لٹاتی ہے اور اس کو لوریاں دیتی ہے اور پھر اس کو ساتھ وہ اللہ اللہ کی باتیں کرتی ہے اس کو کھلاتی پلاتی ہے اس سارے کام کو کرتے ہوئے جو بچہ نرم و نازک تھا اب وہ اس کے سینے سے بھی لگے گا اس کی گود میں بھی لیٹے گا اور بعضوں کا گھنٹوں یہ اس کی گود میں لیٹا رہتا ہے تو اگر ہڈیاں سخت بنی ہوتی تو یہ بیچارہ تو ہارڈ بیڈنگ کرتا رہا اگر آواز سخت ہوتی تو یہ تو ڈر جاتا ننا سا بچہ ہے مرد اپنی آواز کو دیکھے عورت کی آواز کو دیکھے تو اس کو معلوم ہوگا بھائی عورت ہی اس کام کے لیے مناسب ہے کہ وہ جو ہے پتلی آواز والی نرم و نازک جسم والی اس سے گلاب جیسے پھول سے پھول کو جو ہے وہ سینے سے لگائے اس کو اپنے پاس بٹھائے اس کی تربیت کرے اس کو کھلائے پلائے اور ہاں البتہ مرد کو چاہیے <coughs> کہ وہ اپنی بیوی سے تعاون کرے اپنی بیوی کو مدد کرے جو مشکل والے کام ہیں وہ ان کو پورا کرے اور اس سے جو ہے عورت کو سہارا ملے یہ ہے اس کا ایک درجہ بلند کر کے اللہ نے اس پر روزی کی ذمہ داری بھی ڈال دی اب کی جو ہے پروٹیکشن عورت کی سپورٹ اور عورت کی مدد یہ ساری کی ساری بھی اس کو جو ہے ذمہ داری میں دے دی تو معلوم ہوا صرف ذمہ داریوں کا فرق ہے ورنہ دونوں انسان ہیں دونوں مسلمان ہیں دونوں امت محمدی ہیں دونوں بلی کامل بن سکتے ہیں دونوں جنت میں داخل ہونے والے ہیں تو دونوں برابر ہیں لیکن ذمہ داریوں کا فرق ہے لہذا عورتوں کو ڈپریس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اعتماد کے ساتھ زندگی گزارے شریعت کے تمام مسئلے مسائل اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنائے ہیں جب ہم ان کو بگاڑیں گے اپنے انداز سے سوچیں گے تو بس پھر ہم اپنے آپ کو خود ہی برباد کریں گے کوئی اس کو جو ہے پھر جو ہے سنبھال نہیں سکتا بس شیطان جو ہے وہ تو انسان کے ذہن کو خراب کرتا ہے اسی طرح وہ مردوں کو بھی ہر وقت جو ہے وہ پھسلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے خاوت کے دماغ میں فتور ڈالتا رہتا ہے باہر دوستوں میں تو گلاب کا پھول بنا ہوتا ہے گھر کے اندر وہ کریلا نیم چڑھا بن کر آ جاتا ہے بھائی کیا وجہ اس کی کیوں ایسا کرتے ہیں نوجوان کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا وجہ گھر میں آتے ہی دماغ گرم ہو جاتا ہے شیطان پہلے جھگڑا کرواتا ہے ہے جی اور پھر جناب اس کے منہ سے طلاق کے الفاظ نکلوا دیتا ہے جب طلاق دے بیٹھتا ہے عقل ٹھکانے آتی ہے او ہو یہ تو خدمت کرنے والی بیوی تھی نیک تھی میرے بچوں کی ماں ہے پیار کرتی ہے مجھے دکھ درد کی ساتھی ہے اور طلاق تو میں دے بیٹھا اور کیا کریں بھائی اب مولویوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت میں نے غصے میں طلاق دی ہے بس آپ بتائیں کہ اب کیا کریں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کبھی کوئی ایسا مرد دیکھا ہو جس کی جس کی بیوی بڑی خدمت کرنے والی ہو اور ایک دن اس کا جی اتنا خوش ہوا ہو کہ اس نے بیوی بیوی کو بلا کے کہا ہو کہ پیاری بیگم میں آپ سے بڑا راضی اور خوش ہوں اور میں اس وجہ سے طلاق دیتا ہوں یا پھر یہ بتائیں کہ ہمیشہ طلاق غصے میں ہی ہوا کرتی ہے بھائی لڑائی ہوتی ہے ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہو تبھی طلاق کی نوبت آتی ہے ورنہ خوشی سے تو کوئی بھی طلاق نہیں دے دیتا تو اب کہتے ہیں جی کیا کریں تو پھر وہ میاں صاحب جو ہے بیوی کو پٹو پڑھاتے ہیں کہ تم کسی سے بتانا نہیں بس خاموش رہو چپ رہو رات گئی بات گئی اب جو ہے خواہ مخواہ اپنے گھر کو برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے میں تم سے معافی مانگتا ہوں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں اور یہ جو ہے بات تم اپنے نہ گھر والوں کو بتانا نہ میں کسی کو بتاتا ہوں چنانچہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت کی علامات علامت ہے خامد اپنی بیویوں کو طلاق دیں گے اور پھر بغیر نکاح اور رجوع کے ان کے ساتھ اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہیں گے بس شیطان کا تو بات بن گئی شیطان کو تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ اب زندگی یوں ہی گزارو اور بچے بھی پیدا کرو اور جو ہے برباد ہو جاؤ ساری زندگی تم برباد کرو اپنی یہ خوا... یہ جو ہے چال جو ہے شیطان چل جاتا ہے اور اکثر یہ بھی دیکھا آپ جب وہ یہ کام کروا لیتا ہے نا اب دونوں کے دلوں میں جو ہے نا اب محبت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اب وہ جو پہلے اس سے آتے تھے نا وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں کیوں کہ اب اگر یہ آپس میں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر نکاح کرے گا اور پھر جو ہے یہ ایمانی اور اسلامی زندگی گزارے گا تو اب وہ چاہے گا کہ آپس میں اب تو تم بڑے اچھے بن جاؤ بیوی بھی کہے گی مجھے نصیحت ہو گئی ہے <coughs> میری توبہ جو میں اب آئندہ تمہارے سے ناراض ہوں میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ تم مجھے طلاق بھی دے سکتے ہو خالد کہے گا ہو مس مجھ سے بھی تو بس منہ سے ایسی بات نکل گئی ہے اب کیسے ہمیشہ اچھے بن کے رہیں گے لہٰذا ساری زندگی یہ اچھے بن کر رہتے ہیں ایسی نوبت تک پہنچنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ انسان پھر بعد میں اچھا بننے کی کوشش کرے نیک بیوی کی کچھ پہچان بتائی گئی ایک تو اس کے چہرے پر حیا ہوتی ہے حیا کی خوبصورتی ہوتی ہے آج عورتیں سرخی پاؤڈر کا جمال حاصل کرنے کے چکر میں جو ہے سینکڑوں خرچ کرتی پھرتی ہیں لیکن خوبصورتی پھر بھی نہیں آتی ہر دوسرے دن بیوٹی پارلر جانا ہوتا ہے اس لیے جی چہرہ خوبصورت ہو جائے اللہ کی شان جو نیک عورتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی کر دیتے ہیں حسن اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ان کے چہرے خوبصورت ہو جاتے ہیں حیا والا چہرہ کتنا پیارا ہوتا ہے تو حیا کی جو ہے خوبصورتی حاصل کرنی چاہیے دوسری خوبی عورت کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان میں شیرینی ہوتی ہے جب وہ حامد سے بات کرتی ہے تو ایسے پیار سے کرتی ہے نرم لہجہ ہوتا ہے حامد کا دل موہ لیتی ہے محبت بار بار وہ لیتی رہتی ہے خامد کی کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ ایسی سڑی ہوئی بات کرتی ہیں کہ خاوت کا جی نہیں چاہتا کہ ان کے ہوں گی جو غیروں کے ساتھ تو بڑی ہنس ہنس کے اور بڑی پیار سے باتیں کرتی ہیں اور خاوت جب آتا ہے تو زمانے کی کڑواہٹ ان کی زبان میں آ جاتی ہے تو بھائی شریعت نے تو حکم یہ دیا تھا کہ جب تم نامحرم کے ساتھ غیر مرد کے ساتھ بات کرو گی تو اس وقت تم ذرا ایک ڈسٹینس میں رہ کے بات کرنا اتنی نرمی سے بات نہ کرنا کہ ہو سکتا ہے سامنے والا آدمی عقل سے پیدل ہو اور وہ تمہاری اس نرم گفتگو سے ناجائز جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اپنے خاون سے میٹھی باتیں کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ اس کو سارے زمانے کی عورتوں سے کاٹ کر تم اپنا دیوانہ بنا لو تو یہی زبان ہی ہوتی ہے جو کسی کو دوست بنا لیتی ہے یا پھر دشمن بنا لیتی ہے تو اچھی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی زبان میں شیرینی ہوتی ہے تیسری خوبی عورت میں یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل کے اندر نیکی ہو وہ بدی اور برائی سے بچنے والی ہو عورت جب نکاح کر کے اپنے گھر آتی ہے تو نیک نیت ہونی چاہیے کہ میں جس گھر جا رہی ہوں وہاں پر جا کے پورا زور لگاؤں گی اس گھر کو آباد کروں گی نہ کہ اس کو برباد کروں گی کہ وہاں جاتے ہی جی پہلے سب سے پہلے خامد کو اس کے رشتے داروں سے کاٹوں گی تاکہ وہ قطع رحمی کرنے والا بن جائے ماں باپ کا نافرمان بناؤں گی اپنے چکر میں رکھوں گی ماں کے کا خیال ہی نہیں آنے دوں گی یہ کیا ہے یہ اس کے اندر برائی ہے گندی سوچ ہے اس کی اگر وہ اس طریقے سے سوچے گی تو حامد کے ساتھ وہ زیادتی کر رہی ہوگی یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کھانا پکا کر اس میں زہر ڈال ڈال کر خامد کو کھلا رہی ہو اور آخر ایک نہ ایک دن خامد مر جائے گا جب یہ الٹے سیدھے مشورے دے گی اور الٹے سیدھے جو ہے جھوٹ موٹ باتیں بتائے گی رشتے داروں کے تو صاف ظاہر ہے آہستہ آہستہ خامد کی روح کو یہ مار رہی ہوگی زہر آلودہ کر رہی ہوگی ایک نہ ایک دن یہ خامد پھٹ پڑے گا اور کہے گا بس میں نے سب سے تعلق توڑ دیا اور اب جو ہے جب وہ بیوی کا بن کے بیٹھ جائے گا تو صاف ظاہر ہے پھر یہ بیوی جو ہے یہ پھر بھی خوش نہیں ہوگی اور بلا آخر خاون بیوی سے بھی لڑے گا ساری دنیا سے جو کٹ مٹ کے لڑ کے فارے ہوگا تو پھر اس کا کیسے بن جائے گا جو ماں کا نہ بنا بہن کا نہ بنا ہے جی وہ بیوی کا کیسے بن جائے گا پھر صاف ظاہر ہے وہ کچھ دنوں کے بعد اس سے بھی دن لگی کر کے فارغ ہو جائے گا اگر اس کے اوپر ذمہیاں ڈالتی اور سب کو نبھانے کا اس کی تربیت کرتی تو اس کو خود کو بھی فائدہ ہوتا اور اس طریقے سے گھر آباد ہوتا اگلی خوبی یہ ہے کہ عورت کے ہاتھ کام کاج میں لگے رہیں ہر فارغ بیٹھا رہنا یہ شیطان کو دعوت دینا ہے انسان کا زیر خالی ہے کوئی کام ہے نہیں کرنے کو سارا دن سوتی رہتی ہے اور اس کے بعد حامد کے آنے کا وقت ہوا اور یہ بس پھر جناب دیکھیں کہ ان کو بہانے بناتا عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر کو سجائے بنائے اچھا کرے اور محنت کرنے کی عادی بنائے اپنے آپ کو اس سے اس کا گھر خوبصورت بنے گا اچھے کھانے پکائے اس سے جو ہے اگر وہ اپنے گھر کو بنائے گی سجائے گی تو ہاوت کی عزت بڑھے گی ہاوت اس سے پیار کرے گا اگر کسی دوست احباب کو اپنے گھر بلائے گا گھر صاف ستھرا ہوگا اس کی عزت شان میں اضافہ ہوگا وہ کوئی بول بول جائیں گے کہ جی آپ کی بیگم تو بہت اچھی ہیں اب ہاوت کے دل میں قدر بڑھے گی اور وہ اس طریقے سے گھر آباد ہوتا چلا جائے گا آج عورتیں بس پڑھائی لکھائی کر لیتی ہیں اور جناب اس کے بعد گھر کے کاموں کو عیب سمجھتی ہیں حالانکہ یہ عیب نہیں ہے باہر جا کے کام کرنا عیب نہیں سمجھتی گھر میں کام کرنا عیب سمجھتی ہیں بھائی اپنا گھر ہے اچھے طریقے سے رہنا چاہیے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بیوی کی پہچان یہ ہے کہ ان کا آتو کہ جب اس کو خامد کوئی حکم دیتا ہے تو وہ اس کی بات کو مانتی ہے اب یہ حکم جو ہے خامد کو چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق دے غیر شریع باتوں کا حکم نہ دے تو شریع حکم ہوگا تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کی بات کو مان لے خامد سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی بندی نماز پڑھنی چاہیے بیوی کہے جی مجھے پتہ ہے تم جو کچھ کرتے پھرتے ہو تم بس نمازیں پڑھتے ہو اور باقی تو تمہارا سب کچھ خراب ہے بھائی جو کچھ خراب ہے اس کا وہ خراب تو اس کا ہے تجھے تو اچھی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو مان لے وہ ان نظر الحا اثر وت ہو کہ جب وہ تجھے دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے اب دل خوش کیسے ہوگا آپ خود بتائیں یا تو وہ اچھی خدمت کر رہی ہوگی کی یا پھر وہ اچھی لگ رہی ہوگی خوبصورت ہوگی ہے جی تو اس کو دیکھ کر خامد کا دل خوش ہوگا اب اچھی خوبصورت لگنے کے لیے اچھا لباس پہننا صاف ستھرا رہنا ہے جی اپنے خامد کے لیے بند سور کے رہنا یہ عورت کو چاہیے کہ ایسا کرے عورتیں کیا کرتی ہیں گھر میں میلی کچالی سی رہتی ہیں باہر جانا ہوتا ہے تو ماشاء اللہ ایسے ایسے جو ہے رنگ برنگ کے کپڑے نکل رہے ہوتے ہیں کہ حالت بھی حیران ہوتا ہے کہ کب خریدے تھے یہ اللہ کی بندی جس کو دکھا رہے تھے اس کے لیے تو نے یہ پہنے نہیں اب تو سارے جہان کو دکھانے کے لیے تم نے پہن لیا تو اب تمہارا کیا ہوگا نقصان ہی ہوگا اور کیا ہوگا تو اسی طرح مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صاف ستھرے رہا کریں کیونکہ ایک دوسرے کے لیے اگر ہم صاف ستھرے اچھے طریقے سے رہیں نہا دھو کے رہیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر جی خوش ہوگا اب یہ صاف ستھرا رہنا اچھا رہنا اس کا معیار کیا ہے اس بات کو بھی سمجھ لیں یوں سمجھے کہ اگر اچانک کوئی مہمان آ جائے اور آپ گھر میں موجود ہیں تو آپ کو اس بات کی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی اچانک مہمان آ گیا اور میں صاف ستھری تو ہوں نہیں پانچ منٹ ذرا مجھے دیں میں ذرا اپنے آپ کو صحیح کر لوں منہ کو دھو لوں ذرا کپڑے جلدی جلدی بدل لوں جب اگر یہ کام کرنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت یا یہ مرد گھر میں صحیح حالت میں نہیں رہ رہا تھا بعض مردوں کو دیکھا ایسے ہی مختصر سے کپڑے پہن لیتے ہیں یہ بنیان پہنی ہوئی ہے اور نیچے جو ہے بس ایک عجیب سا پاجامہ ہوتا ہے یہ پہن کے کھڑے ہوتے ہیں اور سارا دن گھر میں اس طریقے سے گزارتے ہیں بیوی کا دل جو ہے کبھی بھی ان کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا الٹا وہ بیچاری جلتی رہتی ہے کہ یہ کارٹون کون سا پھر رہا ہے گھر میں اور کے بندے تم گھر میں ہو آخر گھر والے تو تمہیں دیکھ رہے ہیں باہر سے کوئی بندہ آ جائے تو فوراً تم سوٹڈ ووٹڈ ہو جاؤ گے اور جو سارا دن تمہیں دیکھتی ہے اور اپنے دل کو جلاتی پھرتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں باپ نے کس کارٹون کے ساتھ مجھے پلے باندھ دی ہے اگلی خوبی و ان قسم علیہ لابرت ہوں کہ اگر حامد کوئی قسم اٹھا لے تو وہ اس کام کو پورا کر دے کیا مطلب کہ اگر کوئی حامد اس کو کوئی بات زوردار کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی بنی تم نے یہ بات کرنی ہے یہ بات سمجھو تو وہ اس کی بات کو پورا کر دے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی بعض اوقات ماں ہے گھر میں ہے چلو بھائی اس کی بات ان ریزنیبل ہے اور ہاور کہتا ہے کہ بھائی میں نے اپنی ماں سے بھی گزارا کرنا ہے میں تمہارے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں کہ تم کسی طرح سے بس ایسے رہو کہ بھائی کسی طرح یہ امی جان بھی خوش ہو جائے اور میں تمہارے ساتھ محبت تو کرتا ہی ہوں تو تم ایسے کرو کہ فلاں کام کر لو امی اس سے خوش ہو جائیں گی یا فلاں خاندان میں بھائی ایسا معاملہ چل رہا ہے چلو تم ایسے بہیو کر دیا کرو اب بیوی کہے لو جی میں تمہاری غلام ہوں اور جناب تم کیا مجھ پہ پابندیاں لگاتے ہو اب جب وہ ایسا کرے گی تو صاف ظاہر ہے ہاں تو اس سے کوئی بات اپنی منوا ہی نہیں سکتا چنانچہ لڑائی کا جو ہے سبب بن جائے گا ایک اور چیز وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله کہ اب جب خالد جو ہے وہ کسی کام سے کاروبار سے تبلیغ سے کسی وجہ سے اور خالد کے چھوڑے ہوئے مال کی حفاظت کرے یہ نہیں ہے کہ جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر اب جو چاہے کر خالد صاحب گئے بیوی نے کہا کہ جی اب ٹی وی بھی کھولو اب میوزک بھی چلاؤ اب جو چاہے کرو جی اب تو ہمارے پر روک ٹوک کرنے والا کوئی ہے نہیں بچے بھی جناب چھلانگے مارے اور جو ہے بیوی بھی جناب سہیلیوں کو بلائے اور اب جو ہے ٹھٹھے مارے جا رہے ہیں خوش ہوا جا رہا ہے کیا تھا کہ وہ تو چلا گیا اب اس کا مال بھی اڑاؤ اور اپنی جان کو بھی الٹے سیدھے کاموں میں لگاؤ یہ غلط طریقہ ہے عورت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جیسے وہ گھر میں خامد کے ہوتے ہوئے رہ رہی تھی اسی طرح اس کو چاہیے کہ وہ آئندہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اسی دینداری کو پرہیزگاری کو وہ قائم دائم رکھے اسی طرح نیک خامد کی کچھ پہچان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکمل المؤمن ایمان کہ جو مومن کا ایمان مکمل ہوا احسنهم خلقا الطف اہلی بھی جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ لطف کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے یہ ہے کامل ایمان والا یہ یعنی نہیں کہ باہر پارٹی مین اور گھر میں جو ہے وہ مصیبت اس دواجی زندگی کو قائم دائم رکھنا مینٹین کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے مردوں کو بس ایک ہی حدیث یاد ہوتی ہے کہ اگر عورت کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو پھر وہ بیوی کو حکم ہوتا ہے کہ حامد کو سجدہ کرو واہ بھی واہ ساری احادیث میں سے صرف ایک ہی بات اس نے یاد کی ہوتی ہے اور باقی حقوق سارے بھولا ہوتا ہے نہ نفقہ بیوی کو دینا ہے